معتمیر کے کے والد سلیمان بن بن ترخان نے ثابت واسطے سے حضرت انس رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ کی کی کی روایت بیان بیان کہ جب یہ آیت اتری آگے گزشتہ حدیث لیکن سعد معاذ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا ہم انہیں اس طرح دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد چل پھر رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو سترہ